کعب بن مالک نے مسجد نبوی میں عبداللہ بن ابی حضرت سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا کعب کعب رضی اللہ تعالی عنہ بولے ہاں حضور فرمائیے کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بخوشی ایسا کر دیا پھر آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ستاون